جناب نافع رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما غابا کی طرف تشریف لے جاتے تو سفر میں نہ افطار کرتے اور نہ قصر سنن ابو داود حدیث نمبر دو ہزار چار سو چودہ